ابن نمیر نے کہا ہمیں ہشام نے اپنے والد سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دم کرتے تھے تکلیف دور فرما دے اے سب انسانوں کے پالنے والے شفا تیرے ہی ہاتھ میں ہے تیرے سوا اس تکلیف کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو بارہ